ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم سب جنت میں جاؤ گے مگر وہ جس نے انکار کیا صحابہ بڑے حیران ہوئے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ انکار کون کرتا ہے یعنی ایسا کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا تو انہوں نے اسی حیرانگی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ انکار کون کرتا ہے تو آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمیں جنت کا حقدار بناتی ہے ہمیں اللہ کی محبت کا حقدار بناتی ہے آپ کے ذکر کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہمارا درود مکمل نہیں ہوتا ہماری دعائیں قبولیت حاصل نہیں کرتی ہم آپ سے محبت کے بغیر ہمیں اللہ کی محبت نہیں ملتی آپ کے ذکر سے ہی ہمارا کلمہ مکمل ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نقش قدم ہیں وہ ہمیں جنت میں لے کر جانے والے ہیں نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے تو جب حاضری کے لیے جائیں گی تو یہ طے کر کے جائیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں نے آج سے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے ہر سنت کو اپنانا ہے اور ہر وہ چیز جو سنت کے خلاف ہے اس کو میں نے چھوڑ دینا ہے دیکھیے یہ حق کا راستہ ہے یہاں سنبھل کر چلنا ہے یہ شیطان بار بار آڑے آئے گا اور آپ کو نبی کے طریقے پر چلنے پر آمادہ نہیں ہونے دے گا وہ کہہ کر بس تم نے روز رسول پر حاضری کر دی اتنا کافی ہے تم نے سلام پیش کر دیا یہ کافی ہے لیکن آپ نے حب نبی کی وہ شمع روشن کر کے دل میں آنی ہے جو تا زندگی روشن رہے جو تا زندگی آپ کو منور کرے کیونکہ ہر محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں ہر محبت خراج مانتی ہے اور ہر محبت کے لیے ہم ایفرٹس کرتے ہیں ہم کوششیں کرتے ہیں اور ہر محبت جو ہے اس کے جو تقاضے ہیں ہم ان کو پورا کرتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے ہمیں جو کہ نظر ہی نہیں آتی اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم عاشقان رسول ہیں اس کوشش کے لیے ہم شہر کے دروبان بھی سجاتے ہیں ہم بہت کچھ کرتے ہیں سیمینارز کرتے ہیں کانفرنسیں کرتے ہیں تقاریر کرتے ہیں نعتیں پڑھتے ہیں نعتوں کی محفلیں سجاتے ہیں ہم بہت کچھ کرتے ہیں تاکہ دنیا یہ جان جائے ہم عاشقان رسول ہیں کیوں ضرورت پڑتی ہے ہمیں دنیا کو بتانے کی کہ ہم عاشقان رسول ہیں ورنہ وہ محبت کے لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے نا سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے چھپائے چھپ نہیں سکتی یہ آنکھوں میں چمکتی ہے یہ چہروں پہ دمکتی ہے یہ لہجوں میں چھلکتی ہے دلوں تک کو گھلاتی ہے لہو ایندھن بناتی ہے سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے اگر یہ سچ ہے تو پھر آخر ہمیں ذات حق سے یہ کیسی محبت ہے جو نہ آنکھوں سے چھلکتی ہے نہ چہروں پہ ٹپکتی ہے نہ لہجوں میں سلکتی ہے راتوں کو رلاتی ہے نہ فاقوں ہی ستاتی ہے نہ لہو ایندھن بناتی ہے یہ کیسی محبت ہے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے محبت کی تھی نا کیسے کیسے سیرت میں کیسے کیسے واقعات رقم کر دیے محبت کے عشق و محبت کی جو داستان صحابہ نے لکھی ہے کہیں اور دنیا میں ہمیں وہ ملتی نہیں ہے ویسی محبت ستر ستر زخموں کا سکور لگ کر کے کہتے تھے کہ اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں نچھاور ہو جاتے تھے آپ کا اسی زبان سے حکم پہلے بعد میں ادا ہوتا تھا عمل میں پہلے تیار ہوتے تھے کس طرح آپ کے اس سانچے میں ڈھل کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا کس طرح دیکھیں اس طرح سے صحابہ نے محبت کی کہ آپ اب جس صحابی کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیں کیسے ابو بکر صدیق نے ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کیسے عمر فاروق تھے کیسے حضرت علی دیگر صحابہ کو دیکھیے جس کو چاہیے دیکھ لیجئے جس کی سیرت چاہیے پڑھ لیجئے ایسے ایسے آپ کو واقعات ملیں گے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا ان کی زندگی کے آخری ایام میں نا کہ کاش ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے اس دور کے جوانوں نے نے کہا کہا تو آپ کہ یہ کوئی آسان بات نہیں تھی یہ آسان بات نہیں تھی اس وقت تم ہوتے تو نہ معلوم کس صف میں کھڑے ہوتے عبداللہ بن ابئی کی صف میں کھڑے ہوتے یا عشقان رسول کی صف میں ہوتے ہمیں بھی عشق کا دعویٰ تو ہے لیکن ہمیں اس گاوے کو نبھانا نہیں آ رہا ہم اس سیرت میں ڈھلے نہیں ہم نے اس کو سیکھا نہیں آپ سسن کے طریقے کو دیکھیے پیاری بہنوں اللہ نے قرآن میں ہمیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہارے لیے نمونہ ہے ہم کسی درزی کے پاس بھی جاتے ہیں نا ایک نمونہ لے جاتے ہیں کہ مجھے یہ سوٹ میرا ایسا بنا دو اگر وہ اس نمونے کے مطابق ہوتا ہے تو ہم اس کو پیمنٹ کرتے ہیں ہم وہ سوٹ لیتے ہیں اور ہنسی خوشی گھر کو آ جاتے ہیں اگر وہ اس نمونے سے اگینسٹ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہمارا بس نہیں چلتا کہ اس کا سر پھاڑ دے اس کو ہم کہتے ہیں پیسے کس چیز کے دے ہم اس کو قبول کرنے پہ تیار نہیں ہو رہے ہوتے کیونکہ اس نے ٹوٹل کر دیا ہوتا ہے اس کو تو اللہ نے ہمیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے عمل کا نمونہ کہ ہو بہو اس میں ڈھل جاؤ اس میں ڈھلنے کی پوری سی کوشش کرو ہر چیز کو اپنا لو جیسے کہ آپ کے اولین غلاموں نے اپنایا تھا کہ ہمیں بڑے واقعات ملتے ہیں سیرت سے بے شمار ایک صحابیہ رسول آئے اپنے بیٹے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے صبح کا وقت تھا مسجد میں آئے آپ کے حجر مبارک پہ آپ اجازت طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو دونوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کا اوپر کا بٹن کھلا ہے انہوں نے ساری عمر اپنے بٹن نہیں لگایا میں اور آپ ہوتے نا تو ہم سوچتے کچھ دن کھلا رکھنے کے بعد بٹن کہ سردیاں بھی تو آتی تھیں آپ سے ہم کبھی بند بھی تو کرتے ہوں گے اور پھر ہم عمل کو چھوڑ دیتے اسی طرح ایک صحابی رسول آئے انہوں نے دیکھا آپ سسم کھانا تناول فرما رہے ہیں اور پیالے کے کناروں سے کدو کے ٹکڑے اٹھا کر کھا رہے ہیں اس کے بعد ساری زندگی ان کے گھر کوئی کھانا ایسا نہیں پکا جس میں انہوں نے کدو نہ ڈالا اور اس کو اسی انداز سے پیالے سے نکال کر کھایا نہ ہو میں کبھی سوچتی ہوں کہ اگر میں ہوتی ان صحابی کی جگہ تو چند دن میں ہی میں سوچتی کہ کہ عائشہ بتا تو گئی ہیں آپ کے گھر تو کئی کئی دن چولہا نہیں چلتا تھا تو روز تھوڑی کھاتے ہوں گے اور بس یہ سوچ بچار مجھے کسی اور راستے پہ لے جاتی اور عمل کے ہی میرا پیچھے رہ جاتا اور یہ تو وہ باتیں ہیں جو آپ سب جانتے ہیں سیرت میں پڑھا بے شمار واقعات کی ایک لائن ہے ختم نہیں ہوتے واقعات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے عبارت ہے لیکن آپ دیکھیے کہ صحابہ نے اور بھی تو بہت کچھ کیا اور کیا کیا آپ کا جہاں پسینہ گرتا تھا وہ وہ خون بہا دیتے تھے کوئی تیر آتا تھا تو سینہ سپر ہو جاتے تھے اپنے سینوں پہ روک لیتے تھے اپنے ہاتھوں پہ روک لیتے تھے تلوار کے بار اپنے جسموں پہ روک لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دیتے تھے کیا کی داستان رقم کے صحابہ نے اور اس اس کے رسول میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی پیش پیش تھیں وہ آپ نے واقعہ سن رکھا ہوگا نا کہ عہد میں خاتون سے کہا گیا کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا اور تمہارا باپ بھی ہو گیا اور فلاں بھی ہو گیا اور فلاں بھی ہو مجھے یہ بتا دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں اگر آپ حیات ہیں تو ہر مشکل ہیچ ہے پھر آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا حضرت ام ہمارا کو جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد کے دن میں جدھر دیکھتا تھا ان میں ہمارا ہی نظر آتی تھی کہ اڑی اڑی پھرتی تھی حدیث کے الفاظ بتاتا بتاتے اڑی اڑی پھرتی تھی وہ کیا کر رہی تھی عہد میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہی تھی جب جنگ نے پلٹا کھایا اور دشمن حاوی ہو گئے اور مسلمان دونوں طرف سے چکی کے پاٹوں میں آ گئے تو میں ہمارا آپ کے دفاع کے لیے آگے بڑھی وہ تلوار کے اتنے گھاؤ انہوں نے اس دن کھائے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں اور وہ چاروں طرف تو آپ کو بچانے کے لیے آپ کے چاروں طرف دوڑی پھرتی تھی اور یہی میں ہمارا یہی پیش ختم نہیں ہو گیا تھا ان کا ان کے بیٹے باری باری شہید ہوئے اسلام کی راہ میں اور ایک بیٹا ان کے جنگ یماما میں مسلمہ قذاب کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہوا مسلمہ قذاب نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کو بڑی عیزیتیں دی اس کے باڈی پارٹس بڑے ظالمانہ طریقے سے کاٹے گئے اور وہ کہتا تھا کہ محمد کا انکار کرو آپ پر کروڑوں بار و سلام ہو آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو صحابہ جب کہتے تھے نا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ فدا ہو تو وہ دل و جان سے کہتے تھے ہماری طرح زبان سے نہیں کہتے تھے وہ میں ہمارے کا بیٹا جب مسلمہ نے اس کو شہید کیا ظالمانہ انداز سے تو کسی نے آ کے یہ سارا واقعہ میں ہمارا کو بتایا تو ہم جیسا وہاں موجود تھا اس نے آ کے کہا میں آج محمد نے تمہارا بیٹا مروا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں بار درود و سلام آگے سے جواب دیتی ہیں اسی دن کے لیے تو میں نے بیٹا پال کر جوان کیا تھا یہ عشق رسول تھا ان کا یہ عشق رسول تھا حضرت زید کا یاد ہوگا آپ کو کس طرح وہ دیوانہ وار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے تھے یہ سارے صحابہ حضرت سعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں جہاں لے کر چلیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے دائیں بائیں ہر جگہ لڑتے رہیں ہم مختلف صحابہ نے مختلف باتیں کہیں نا جو بہت کے لیے اور بدر کے لیے نکلے ہیں وہ ساری تقاریر تو دیکھیے کہا موسا کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو اور ہم تو یہاں بیٹھے اور حضرت سعد بن ماز جب ان کو خندق میں زخم آیا اور آپ سسر نے کہا اس کا خیمہ میرے سامنے لگا تو نبی میں تاکہ میں اس کی تیمار داری کرتا رہوں یہ نبی کا عشق تھا ان سے اس عشق کے جواب میں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں میری نگاہوں کے سامنے رہے اور آ گیا بنو قریضہ کا معاملہ بھی باقی ہے اور آپ صحابہ کے ساتھ بہت تشریف لے گئے اور جب بنو قریضہ کی حق درمی اور سب آپ نے سیرت میں پڑھ رکھا ہوگا لیکن جب بنو قریضہ نے کہا سعد کو ہمارا حکم بنا دے وہ فیصلہ کر دیں فیصلہ انہوں نے آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا حضرت بلا لیا کہ وہ ہمارے حلیف تھے جہنیت کے دور میں شاید ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اور وہ حضرت سعد کو لے کر آئے بڑے عزت اور تکریم کے ساتھ اور حضرت سعد کہتے ہیں کیا میری بات مانی جائے گی کیا میرا فیصلہ نافذ ہوگا آپ سے غور کیوں نہیں ہوگا تو حضرت سعد نے وہ فیصلہ کیا کہ جو تورات کے قوانین کے مطابق تھا کہ یہود کتاب میں غداری کی سزا موت یعنی اتنی جرت اتنا اقدام کیا کہ اس وقت بنو قریضہ کا معاملہ جو تھا وہ آج تک یہ لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا فلسطین میں وہ کہتے ہیں قریضہ لاسٹ چانس تو حضرت کا فیصلہ تھا تورات کے عین مطابق تھا کہ ان کے مردوں کو قابل جنگ مردوں کو قتل کر دیا جائے تو کسی عورت کو کسی بچے کو کسی کو کوئی بوڑھے کو نقصان نہیں پہنچایا گیا لیکن ان کے تمام مردوں کو اس دن تہ تہتے کر دیا گیا ایسے ہی جسورانہ اقدام کی ہمیں اس وقت بھی ضرورت ہے اور پھر حضرت صاحب چند دن بعد ان کا شہادت ہو گئی اسی زخم کی وجہ سے جو انہیں لگا تھا خندق میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے نکلے اور آپ سے سر بچا بچا کے اپنے پیروں کو یہاں وہاں رکھ کے اس طرح سے جا رہے تھے کہ صحابہ حیران تھے کہ اس انداز سے تو تو آپ آپ کبھی بھی نہیں چلے نے فرمایا بعد میں صحابہ کے کے پر کہ کی روح کو لینے کے لیے ستر ہزار فرشتے آئے تھے اور میں قدم بچا کے چل رہا تھا کہ کہیں کسی فرشتے پہ میرا قدم نہ آ جائے حضرت ساتھ کے لیے آپ افسوسر نے جنازہ پڑھی اور پہلے تیزی سے گئے ان کے خیمے میں اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا یہ محبت تھی صحابہ کی نبی سے اور نبی کی صحابہ سے سر آپ کی گود میں تھا اور جب ان کے جنازہ پڑھا ہے مردوں نے تو کہتی ہیں مسجد کے پاس سے گزاری ہے ہمارے گجروں کے پاس سے ہم بھی جنازہ پڑھیں گے اور المومنین نے حضرت سعد کا جنازہ پڑھا اور پھر ان کو دفنا دیا گیا تو صحابہ نے عشق کی بے شمار داستانیں رقم کی ہے حضرت زید بن دسنا کا آپ نے سنا ہوگا نا کہ کفار قریش ان کو تکلیفیں اور اذیتیں دیتے تھے اور کہتے تھے کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ ہم محمد یہاں ہوں اور ہم تمہیں چھوڑ دیں تو وہ آگے سے کہتے تھے میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے چھوڑ دو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مدینہ میں بیٹھے ہیں وہ ان کو ایک کانٹا بھی چپ جائے لیکن یہ ہم نے اور آپ نے کیا کیا صرف عشق کا دعویٰ اس دعوے نے ہمارے عمل پر ہمارے کسی چیز پر کوئی اثر نہیں ڈالا محبت تو ریفلیکٹ ہوتی ہے جیسے روشنی ہے ہے ہے نا جب شیشے پر پڑتی تو کیا ہوتا ریفلیکٹ ہوتی ہے چکا چون پیدا ہو جاتی ہے کبھی شیشے پہ ٹارچ مار کے یا روشنی ڈال کر دیکھیے گا کیا ہوتا ہے یہ کیسی محبت ہے جو ریفلیکٹ ہی نہیں ہو رہی جس نے ہمیں عشق داغش عشق رسول ہے اگر اتنا ہی ریفلیکٹ بھی ہو یہ روشنی تو پوری دنیا کو چکا چوند کر دے ہم آپ کی آمد سے مدینہ منورہ ہو گیا تھا اتنے مسلمان ہیں اتنے عاشقان رسول ہیں کروڑا عاشقان رسول اس وقت دنیا میں موجود ہیں تو دنیا چکا چوند کیوں نہیں ہو گئی دنیا سے جہالت کی تاریخیں دنیا سے ظلم کے اندھیرے دنیا سے ہر کم چیز ہر جہالت ہر تاریخی ہر ظلم مٹ کیوں نہیں جاتا لیکن پھر اس سے بھی بڑھ کر آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب جائیں گی زیارتوں کے لیے تو غار ان بھی انشاءاللہ جائیں گی جس جس کو اللہ توفیق دے کمپلسری نہیں ہے جانا لیکن ذرا اس کو دیکھیے گا وہ کتنی اونچی ہے زمین سے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر بار چھوڑ کے پیار کرنے والی بیوی کو چھوڑ کے ناز اٹھانے والی بچیوں کو چھوڑ کر وہاں چلے جاتے کیوں اور وہاں جا کے کرتے کیا تھے آپ جب اوپر دیکھتے ہوں گے نا وہاں سے غار ہیرا سے اور یہ دو ڈھائی گھنٹے کی مسافت ہے ابھی بھی تو سیڑھیاں بن چکی ہیں تو بھی ہم تھک جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اوپر جایا کرتے تھے اور وہاں اتکاف کرتے تھے اللہ سے لو لگاتے تھے جب آپ اوپر آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو آپ اللہ کی قدرت کو عجائبات قدرت کو دیکھا کرتے تھے کہ اللہ تو موجود ہے اور تو اکیلا ہے جس نے کارخانہ زندگی بنا دیا یہ زمین و آسمان کا سارا نظام بنا دیا آپ جب نیچے دیکھتے تھے تو آپ کو چھوٹا سا کعبہ نظر آتا تھا اتنی بلندی سے چھوٹے چھوٹے لوگ پاپا کے گرد وہ برہنا نہ آپ کو ظلم کا سارا نظام آپ کو وہ سب نظر آتا تھا کس طرح طاقتور کمزور کو کھا رہا ہے کس طرح ہر صاحب حیثیت اپنے سے چھوٹے پر ظلم کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حیائی کا وہ سارا مظاہرہ کے ننگے ہو کعبہ کا طواف کرنا اور وہ سب کچھ آپ اوپر سے دیکھتے تھے تو آپ کا دل کڑتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ کسی طرح اس انسان تباہ ہو جائے گا یا ربی اس انسانیت کے اصلاح کا لیے کوئی کام ہو جائے اس کو ہدایت مل جائے اور ہدایت کی طلب اتنی بڑھی اتنی بڑھی کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل امی کو وہی دے کر بھیج دیا دیا گیا جبریل امین کو ہدایت دے کر عرب جس پہ کرنوں سے تھا ایک زہل چھایا پلٹی بس ایک آن میں اس کی کایا رہا ڈر نبیڑے کو موج بلا کا پھر گیا رخ ادھر سے ادھر ہوا کا جی ہاں میری بہنوں اور جب اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی اور آپ سے کہا تم فانزر کھڑے ہو جاؤ اور اس برے انجام سے دوزخ کے انجام سے لوگوں کو ڈرا دو اس کے بعد آپ سے ہم کبھی نہیں بیٹھے کبھی آپ نے آرام نہیں کیا کبھی اللہ نے کہا اور لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھ جاؤ تو آپ نے دوبارہ کبھی آرام نہیں کیا کبھی بے فکری کی نیند نہیں سوئے کبھی دوبارہ کوشن نشینی اختیار نہیں کی کبھی دوبارہ ہرا میں نہیں گئے آپ وسلم نے کیا کیا اور اب کی کایا پلٹ دی آپ نے دین کی تبلیغ کی دن رات ایک کیا لوگوں کو سمجھایا لوگوں کو بتایا ان سے کہا دیکھو ایک کلمہ پڑھ لو اگر تم اس کلمے کو مان لو گے اور اب تمہارے زیر نگی ہوگا اور عجم تمہیں ٹیکس پے کریں گے خراج دیں گے یعنی وہ چھوٹے ہو جائیں گے اور وہ تمہارے تمہیں ٹیکس دیں گے اور لوگ حیرت سے پوچھتے تھے اہل مکہ کہ وہ کون سا کلمہ ہے آپ سسم کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ پھر پڑھتے نہیں تھے کیونکہ ان کو پتا تھا اس کلمے کے کچھ تقاضے بھی ہیں ہم اور آپ کو تو جو چاہے جتنا مرضی کلمہ پڑھوا لے ہم تو بیٹھ کے ہزار ہزار دانت تصویر پہ کلمہ بڑے آرام سے پڑھتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کلمے کے تقاضے بھی ہیں تو آپ غار ہیرا سے جب آئے تو آپ نے زندگی کے تمام شعبوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیا آپ نے ایک ایک فرد کو پکڑا ایک ایک فرد کو سمجھایا ایک ایک کو توحید کی تعلیم دی شرک کے برے انجام سے بچایا سب کو موتیوں کی طرح ایک لڑی میں گئے صحابہ کو ایک ایک امت بنائی جماعت بنائی ان کی ایک امت بنائی ان کی تربیت ان کا تذکیہ قرآن کے ساتھ کرتے گئے قرآن سے سب کو جوڑتے گئے اور جیسے ہی ایک خطہ زمین میں اثر آیا مدینہ میں تو آپ نے ایک مملکت کی اسٹیٹ کی بنیاد رکھتی اور وہ جو صحابہ جن کو آپ نے جوڑا تھا جن کی تربیت جن کا تزکیہ کیا تھا قرآن کے ساتھ جن کی زندگیوں کو سوار دیا تھا وہ آپ کے دست و بازو تھے پھر کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں کتنی جنگیں ہوئی ہیں کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں کس طرح لاشوں کے مسلے ہوئے ہیں کٹی پٹی لاشیں بھی اٹھائی ہیں اور کس طرح آپ کفار کے لیے نازلہ بھی پڑھتے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقل کیا کیا آپ یہ دیکھیے نا ابھی جو میں تذکرہ کر رہی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم اور آپ بھی تو عمل کرتے ہیں نا ہم اس وقت کا حکم دیا ہے آپ نے آپ کو کھانے میں یہ پسند تھا آپ کو پہننے میں یہ پسند تھا آپ یہ چیز پسند فرماتے تھے ہم اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم عاشقان رسول ہے اچھا کرتے لیکن یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہے جو پورے تیئیس سال آپ نے کام کیا اس دین کی سربلندی کے علائق کلمت اللہ کے لیے یہ کون کرے گا یہ کام کیا آشکان رسول کا نہیں ہے اس کام کے لیے کیا ایلینز اتریں گے آسمان سے یا کوئی اور مخلوق کرے گی نبی کے نام لیوا نہیں کرتا ہے نا یہ کام جو نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں دم بھرتے ہیں نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں عشق کے دعوے کا دم بھرتے ہیں جو نبی کے لیے ناطے پڑھتے ہیں جو نبی کی سنتوں کو اپناتے ہیں وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک سنت ایسی ہے جس پورے تیئیس سال آپ نے عمل کیا اور آپ کے بعد صحابہ نے بھی سنت کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ آپ کا مثال کا وقت آیا تو جزیرت العرب میں اسلام غالب دین تھا اسلام نافذ تھا جزیرت العرب ایک اسلامک اسٹیٹ تھا اور آس پاس کے بادشاہوں کو دور دور تک اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی اور خطوط لکھے جا چکے تھے دین کی دعوت ان تک پہنچا دی گئی تھی اور جیش اسامت تیار تھا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثال ہوا سلطنت روم اس وقت کی سپر پاور سے ٹکر لینے کے لیے جیش السامہ اس وقت تیار تھا میری بہنوں اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو بن کن تم تو اے تو نبین سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے تو میری پیر بھی کرو یو ببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ کہتا ہے جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ کیوں نہیں ہم رکتے ان چیزوں سے کیوں نہ اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے جو اللہ کے رسول ہمارے لیے زندگی گزارنے کے قوانین بنا کر چلے گئے پھر اللہ رب العالمین نے سورہ صف میں بھی فرمایا سورہ توبہ میں بھی فرمایا اللہ تو وہ ذات ہے اس نے بیچا اپنے رسول کو ہدایت دے کر وہ دین الحق تھی اور دین حق دیکھ کر کل ہی تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے چاہے کافروں کو ناگوار ہو چاہے مشرقین کو ناگوار ہو چاہے ظالموں کو ناگوار ہو یعنی کافر مشرق ظالم ہے جنہیں یہ چیز ناگوار گزرے گی کہ اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے اہل ایمان کو تو ناگوار نہیں گزرنی چاہیے نا کہ یہ دین دین حق جو ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں چیلی جس کے لیے جنگیں لڑیں جس کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کر کندکیں کھودی ہیں جس کے لیے بھوک پیاس سے بل بلائے ہیں بچے بھی اور عورتیں بھی شابے ابھی طالب کی محسوری کو یاد کرے تین سال وہاں کیا ہوا جس کے لیے اتنی احسیتیں برداشت کی جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا صحابہ نے کبھی نہیں کہا بھوک ہے تنگی ہے تکلیف ہے ہم کیا کریں گے نہیں آپ کے ساتھ رہے آپ کے شانہ بشانہ رہے آپ سے آگے رہے کہ کہیں آپ کو کوئی دشمن آگے سے نقصان نہ پہنچا دے آپ کے پیچھے رہے کہ کہیں پیچھے سے کوئی تیر نہ آ جائے آپ کے دائیں بھی رہے آپ کے بائیں بھی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات خیال میں آتی تھی اور صحابہ تیار ہوتے تھے حضرت صاحب کا بھی تذکرہ ہم کر رہے تھے ایک دفعہ آپ نے کہا کہ کوئی پہرا ہو جانا چاہیے ابھی آپ نے یہ سوچا اور اپنے خیمے سے نکلے کیونکہ ہتھیار کی آواز آئی تھی تو دیکھا اسے ساتھ پہرا دے رہے اور ان کا یار اکثر سے پوچھا کہ تم یہاں تو ان کا یار سنا نا میں نے سوچا کہ پہرے کا بندوبست ہونا چاہیے تمہیں آ گیا پہرا دینے کے لیے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے شاید پانی نہ ختم ہو جائے آج اور چراغ نہ گل ہو جائے حضرت ابو بکر صدیق پانی اور چراغ لے کر سارے رات آپ کے دروازے کے باہر کھڑے رہے اور چند دن گزر گئے اسی حال میں کہ روز رات کو یہی معاملہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے رات میں تو دیکھا ابو بکر کی سال میں کھڑے کھڑے پوچھا ابو بکر یہاں کیوں ان کا آپ نے کہا تھا نا شاید پانی ختم ہو جائے گا اور چراغ گلنا ہو جائے تو میں اس دن سے روز رات کو پانی لے کر آ جاتا ہوں اور چراغ لے کر کہ کہیں آپ کو ضرورت نہ پڑے یہ وہ لوگ تھے نا جو عشق رسول کے سچے دعوے دار تھے اور وہ اتنی یاد کیجیے جب وسلم نے کہا مال کی اپیل کی کہ اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے تبوک کا مارکا درپیش ہے کتنا لایا کوئی کتنا لایا ایک صحابی ساری رات کسی یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے رہے اور جو اس نے کھجوریں دی تو اس میں سے آدھی اپنے گھر والوں کو دیا اور باقی ایک ٹوکری میں ڈرتے ڈرتے لے کر آئے منافقین مذاق اڑا رہے تھے کہ ہاں یہ اسی سے تو پوری آرمی کا راشن مکمل ہو جائے گا اور یہ دیکھو یہ کھجوروں سے تو رومن امپائر کو شکست دے دیں گے اور وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھ رہے اور آپ سے سب نے وہ قدر افسائی کی ان کھجوروں کو سب سے اوپر کا مقام دیا کہ سب سے اونچی جگہ پہ رکھو اور جس وقت کہ عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے تو بکر صدیق پورے گھر کا لے آئے اور جب پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے تو کہتے ہیں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے اور اسی پر بس نہیں رات میں اٹھے ہیں اور دیوار پر ہاتھ لگایا ہے تو دیکھا دیوار پہ کسی کھانچے میں ایک سوئی دھاگا رکھا ہوا تھا وہ لے کے آدھی رات کو چل پڑے بیگم کہتی کہاں جا رہے ہیں تو یہ سوئی دھاگا ملا میں نے سوچا یہ بھی دے آؤں کسی مجاہد کے کپڑے سینے کے کام آ جائے گا یہ تمام کوششیں تھی نا جس تگو تھی یہ عشق رسول تھا صحابہ کے اندر کہ جس کے نتیجے میں اسلام جو ہے اس وقت دنیا کا غالب دین بن گیا دنیا میں اسلام کا بول بھالا ہو گیا اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو گیا مسلمان ٹرینڈ سیٹرز ہو گئے کا رخ بدل دیا انہوں نے دنیا سے جہالت کے اندھیروں کو دور کیا اب جو ہم جس ذلت کے گڑھے میں گرے یہ تو ہمارے اپنے کرتوت تھے نا ہمارا اپنا کرنا تھا فقط زبانی دعوی عشق تھا اس کے تقاضے تو ہم نے نبھائے ہی نہیں اور نبی کے مشن کو تو ہم بھول گئے ہم بھول گئے کہ آپ نے کیوں جان کپائی تھی کیوں مار کے برپا ہوئے کیوں بھوک پیاس کی سختیاں برداشت کی ورنہ تو آرام سے بیٹھ کے غار ہرا میں آپ عبادت کر ہی رہے تھے اللہ کی اس کو مزید بھی بڑھایا جا سکتا ایک کا کاغذات برپا ضرور ہونا تھا کیوں کیا گیا یہ برپا کہ جس وقت عہد میں شدید کا برپا تھا مسلمان شہید ہو رہے تھے اور صحابہ کی لاشوں کا مسلح کر دیا کفار کی عورتوں نے کہ ناخان کاٹ دیے شرم گاہیں کاٹ دی باڈی پارٹس کو کاٹ کے ہاروں کی طرف رو کے گردنوں میں پہن لیا کلیچے چبا لیے پیٹ صاف کر دیے اس وقت اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہتا بیٹھ کر کلمے کی پڑھتا رہتا یہ نعت پڑھتا رہتا تو کیا یہ عمل قابل قبول تھا یہ اس وقت کتنی مزہ کا خیز بات ہوتی کہ ایک مومن اور آرام سے گھر میں بیٹھا ہے سکون کے ساتھ اور اللہ کے پیارے کٹ رہے ہیں میدان جہاد میں کھڑے ہونے کے وقت کا سجدہ قبول نہیں ہوتا قیام کے وقت کا سجدہ قبول نہیں ہوتا اور سجدے کے وقت کا قیام قبول نہیں ہوتا ایک آدمی تھا حضرت عمر فاروق اپنے حجرے سے نکلے حضرت عمر کا دور حکومت تھا وہ سجدے میں پڑا دعائیں مانگ رہا تھا اللہ مسلمانوں کو فتح عطا کر اللہ مسلمانوں کو فتح عطا کر حضرت عمر چلے گئے کچھ دیر کے بعد واپس آئے کام کاج جو کرنے گئے تھے مکمل کر کے تو دیکھا وہ آدمی ہنوس دعاؤں میں مصروف ہے آپ نے اپنا کوڑا اٹھایا اور اس پہ برسانا شروع کر دیا اس کو کہتے ہیں وقت ہے قیام کا تو سجدے میں پڑا ہے تو آپ جب مدینہ جائیں گے عشق رسول کی وہ شمع روشن کر کے واپس آئیں گے جس کی روشنی ساری دنیا کو منور کر دے جو ہمارے عشق کو ریفلیکٹ کرے دنیا میں چکا چوند ہو جائے جس سے ہم دنیا کو منور کریں ظلم اور تاریکی کے بادل چھٹ جائیں کفر کا گلا گھونٹنے والے ہو جائیں ہم اور اس دین کا بول بھالا کرنے والے ہو جائیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین